حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معوزتین کی فضیلت کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی امامت فرماتے ہوئے یہ دونوں صورتیں پڑھیں سنن نسائی حدیث نمبر نو سو تریپن